ابراہیم نے بیان کیا ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہ کی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی میں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ساٹھ